چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور ابر چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور فضل رب سے مغفرت کا فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے رمضان ہے آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے افطار کی آمد مرحبا شہری کی آمد مرحبا روزوں کی آمد مرحبا آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے ہر گھڑی رحمت بھری ہے ہر طرف ہے برکتے ہر گھڑی رحمت بھری ہے ہر طرف ہے برکتے ماہ رمضان رحمتوں ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی تو ہے آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے آ عبادت پر کمر اب باندھ لو آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو فیض لے لو جلد کے فیض لے لو جلد کے کن تیس کا مہمان ہے آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے سال ہے بھائیوں بہنوں کرو سب نیکیوں پر نیکیاں بھائیوں بہنوں کرو سب نیکیوں پر نیکیاں ارے پڑ گئے تو پہ تالے پڑ گئے تو زب پتا میں شیشان ہے آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے گیا ہے بھائیوں بہنوں گنا ہو سبھی تو کرو بھائیوں بہنوں گناہوں سے سبھی تو کرو خود کے در کھل گئے خود کے در کیا تار کی را مر ہر واقع مر ہر آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے کم ہوا زورے گنا اور مسجدیں آباد ہے کا یہ سب فیضان ہے روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا روزہ دارو جھوم جاؤ روزہ دارو جھوم جاؤ روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا خلد میں ہو جہاں کی نعمت ملتی ہے روزہ دار کو دو جہاں مدتوں سے دل میں یہ مدتوں سے دل رمضان ہے آ گیا رمضان ہے گیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے رمضان ہے آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے شہری کی بھرا افطار کی مم روزوں کی مت مر براب آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے رمضان ہے آ گیا رمضان ہے یا خدا ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان ہے یا خدا ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان ہے یا خدا ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان ہے ارے زندگی میں زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے اٹھے دل تازہ ہوا ایمان ہے آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے ابر رحمت چھا گیا ہے اور سر نور نور ابر رحمت چھا گیا ہے ہے اور سما نور نور ابر رحمت چھا گیا دیکھو ابر رحمت چھا گیا ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہاں ہے نور نور فضل رب سے مغل کا فضل رب سے مغل ہے آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان سان چھو چھو رمضان ہے آ گیا رمضان ہے بھائیوں بہنوں کرو سب نیکیوں پر نیکیاں بھائیوں بہنوں کرو سب نیکیوں پر نیکیاں ہاں ہاں بھائیوں بہنوں کرو سب نیکیوں پر نیکیاں پڑ گئے تالے پڑ گئے تو تالے قید میں شیشان ہے آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان ساسن آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے افطار کیا روزہ دارو جھوم جاؤ روزہ دارو جھوم جاؤ روزہ دارو جھوم جاؤ روزہ دارو جھوم جاؤ روزہ دارو جھوم جاؤ روزہ دارو جھوم جاؤ روزہ دارو جھوم جاؤ روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار مسجد آباد ہے کم ہوا گنا اور مسجد آباد ہے ماہ رمضان المبارک ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان ہے آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان مزا دکھا یا تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا یا الہی تو مدینے نے میں کبھی رمضان دکھا مدت سے دل میں یہ مدت سے دل میں یہ اتار کے ارمان ہے جی